حضرت اسماعیل بن عبید اپنے والد حضرت عبید بن رفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ ان کے دادا یعنی اپنے والد حضرت رفا بن رافع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر گئے لوگ صبح کے وقت خرید و فروخ میں مشغول تھے آپ نے انہیں آواز دی اے تاجروں کی جماعت جب ان لوگوں نے اپنی نظریں اٹھائیں اور گردنیں لمبی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح متوجہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا تاجر لوگ قیامت کے دن فاجر اور گناہگار بن کر اٹھیں گے سوائے اس کے جو اللہ سے ڈرتا رہا اور اس نے نیکی کی اور سچ بولا یعنی جھوٹ اور دھوکے سے پرہیز کیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چھیالیس